کہ اس نے کیا نیت کی تھی دل نے کیا ارادہ کیا تھا دل نے کیا فیصلہ کیا تھا یہ سب سے پہلی بات ہے اور آخر بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں سے قیامت میں نیتوں کے حساب سے اٹھیں گے اس لیے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں بلکہ اونچی اونچی نیتیں کریں کیونکہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا یہ بہت آسان کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا دو چیزوں پر مدار رکھا ایک مانوا ایک ماں شاہ حدیث پاک میں تو یوں ہے کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے انما مانوا اور کیونکہ نیت تو اندر کی چیز ہے باہر کی کیا چیز کہ لے سلیل انسان کہ آدمی کا حصہ آدمی کی خیر اتنی ہے جتنی اس کی محنت اور کوشش محنت کا پابند بنایا نیت اور محنت کا انتخاب کرنے میں ہم پابند ہیں کہ بھائی کس طریقے سے کام کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کون سی محنت کر رہے ہو صحیح یعنی آدمی اپنے اختیار سے جو محنت کرے نتیجے کو سامنے رکھ کر وہ آدمی کا حصہ ہے کہ اس کی محنت کے بقدر اس کو حصہ ملے گا محنت کرنے والوں کو زیادہ دیں گے ہاں ایک محنت کرنے والوں کو زیادہ دیں گے ایک ندامت والوں کو زیادہ دیں گے کہ ندامت ہوئی کہ یہ اللہ ہوا نہیں معافی چاہتا ہوں تو ندامت والوں کو بھی اللہ سنبھال لیں گے اور محنت والوں کو نواز لیں گے یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ محنت والوں کو نوازیں گے ندامت والوں کو سنبھالیں گے اور اچھا۔ دونوں ہی چیزیں کیونکہ ہم سے کمی ہوتی ہے کوتا ہی ہوتی ہے زیادتی بھی ہوتی ہے اس کے جواب کے لیے کہ ندامت اور اپنی کامیابی اپنی ترقی کے لیے آدمی کی اپنی محنت اور نیت الحمد اللہ نے یہ کام آسان کر دیا محنت اور نیت والا اب ہم سب نیت کریں نیت کریں کہ کیا نیت کرنی کہ انشاءاللہ موت تک اپنے دین کے مددگار رہیں گے ہاں حکم ہے حکم ہے کیا حکم ہے الذین آمنوا کونوا انصار اللہ اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو ہاں اور یہ پہلے امتوں سے بھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ بھی دین کے مددگار رہیں ہم سے بھی تقاضا ہے کہ دین کے مددگار رہیں کیونکہ اللہ کی مدد وہ دین کی مدد پر ہے جب دین کی مدد ہوگی تو اللہ کی مدد ہوگی اس لیے میرے دوستوں اصل زندگی یہی ہے کہ زندگیوں میں دین آوے زندگیوں میں دین آوے جیسے زمین کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے زمین کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے اس طرح اپنے ہماری زندگیوں کو میرے دوستوں روشنی کی بھی ضرورت ہے وہ ہدایت کی روشنی ہے اس کے ہم محتاج ہیں اور اس کا پانی کہ اس کا پانی جو ہے وہ اللہ کے دین کی محنت ہے نبوت میں یہ کی نبوت میں من العلم وا کما چلے علم پانی برسنے والا پانی قوت کو دی اور علم و ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی کیا خاصیت ہے کی خاصیت ہوتی ہے اسباب کی خاصیت ہوتی ہے خاصیت ہے دنیا کی حیات لاتی ہے پانی کی خاصیت کہ پانی حیات لاتا ہے زمین پر پانی برس گیا زمین کو حیات مل گئی ہر چیز اگ گئی اگلی کے بقا کا ذریعہ بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں یہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے تو بارش کے پانی کے بغیر کوئی چیز زمین میں زندہ نہیں رہ سکتی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ہدایت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا نہ انسانی نہ انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہوگا اور اللہ کی مدد بھی اسی پر آئے گی سب سے زیادہ حالات کے نبیوں پر آتے ہیں اور وہ حالات برداشت کر کے اپنا کام کرتے ہیں اپنی پوری کرتے ہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا مسئلہ نہیں ہے صرف بلکہ ذمہ داری کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے کہ ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کے پاس ہم نے رسول بھیجے ہیں قوموں سے اور نبیوں سے بھی سوال کریں گے آپ نے کیا کیا نبی اپنی ذمہ داری کرتے ہیں اور ذمہ داری پوری کرنے میں ہاں، کسی چیز کی پرواہ نہیں سوائے امر الہی کے اللہ کے امر کی تو باقی کسی چیز پرواہ نہیں کریں گے برداشت کریں گے اس سے میں نے کہا کہ اللہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ اپنے نبیوں کے ساتھ مدد ہے ہاں نبیوں کے ساتھ مدد ہے یہ پکی بات ہے نبی کے کام کے ساتھ مدد ہے یہ پکی بات ہے اور حکمت بھی یہ ہے کہ نبیوں کے کام میں کہ سب سے زیادہ رکاوٹیں آتی ہے اندرونی رکاوٹیں بیرونی رکاوٹیں ہاں رکاوٹیں آتی ہے حکمت ہے کہ رکاوٹ ہوگی تو مدد کی طرف محتاجی ہوگی رکاوٹ نہیں ہے تو کوئی مدد کی لہٰذت بھی نہیں ہے اس لیے اللہ کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہے اس لیے ہم کو یہ ہدایت ہے کہ رکاوٹ سے کوئی نہ گھبراوے رکاوٹ سے کوئی نہ گھبراوے ہاں، کہ رکاوٹ کے بعد مدد آتی ہے جس طرح اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے پہلے اندھیرا چھا جاتا ہے عالم پر پھر اللہ تبارک و تعالی صبح کا وہ پھٹتا ہے اور سورج نکلتا ہے اور پورے عالم میں روشنی ہو جاتی ہے ایسے پہلے باطل چھا جاتا ہے غلط زندگیاں غالب آ جاتی ہیں غلط چیزیں غالب آ جاتی ہیں پھر حق تعالی شان ہو وہ نور ہدایت جس کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں وہ لاتے ہیں اس الزام اللہ تبارک کو تعالیٰ کا ہاں یہ سنایا ہے ہم کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ پہلے کہ پہلے باطل چھا جائے گا پہلے اندھیرا چھا جائے گا اور پھر پھر حق تعالیٰ شاہ نہ ہو حق کو لا کر کے اس اس باطل کو اپنی قدرت سے دور کریں گے اور حق کو دنیا میں اللہ تعالیٰ روشن کریں گے اس لیے یہ راستہ امتحان کا ہے یہ راستہ آزمائش کا ہے انعامات جو ملیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امتحان کے بعد ملتے ہیں اس لیے امتحانات آتے ہیں ہاں جتنی جس کی حیثیت ہے اپنے دین اور ایمان میں اتنا ان کا امتحان ہے ہماری حیثیت تھوڑی ہم کمزور ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارا امتحان زیادہ سخت نہیں ہوگا فرماتے تھے حضرت تمہارا کہ تمہارا کیا امتحان تمہاری زندگی کی ترتیب بدل جائے گی کھانے کی پینے کی تھوڑی ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے گی اور لیکن اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر قائم رہنے والوں کو کہ اثر فراز کریں گے ان کی محنتوں کے اچھے اچھے نتائج لائیں گے کمزوری کی رعایت ہوتی ہے کمزوری کی رعایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی نگہداشت اتنی زیادہ ہوتی ہے قاعدہ ہے کہ بچہ جتنا کمزور اتنی نگہداشت اس کی زیادہ کیونکہ وہ ابھی کمزور ہے وہ پاؤں پر پاؤں سے چل نہیں پاتا تو اس کو اٹھائے اٹھائے پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے کہ جتنا ذوف اتنی مدد جتنا ذوف اتنی مدد حدیثوں میں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے قابلیت کی وجہ سے مدد نہیں ہوتی کمزوری کی وجہ سے مدد ہوتی ہے قابلیت سے تو ترقی ہوتی ہے قابلیت سے ترقی ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے اللہ کے انعامات زیادہ ہیں اس لیے کہا کہ اگر کمزوری ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ کمزور کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تر ضکون تن سرو سرو سرون اللہ بے ذوقہ کہ تمہاری مدد جو ہوگی وہ تمہاری کمزوروں کی وجہ سے ہوگی جو لوگ کمزور ہیں ناتواں ہیں کہ ان کی وجہ سے تمہاری مدد ہوگی ماں باپ کی وجہ سے بیٹے کو روزی ملتی ہے کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے وہ کما نہیں پاتے اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہے وہ بھی کما نہیں پاتی کہ ان دونوں کی وجہ سے ان بچوں کے باپ کو اور ماں باپ کے بیٹے کو اللہ روزی دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں میں ان کو کھلاتا ہوں کہ نہیں لا اللہ کا بھی تو یہ نہ سمجھ بلکہ ایسا ہی ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں کہ تجھے ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ روزی دے رہا ہے تاکہ تو ان کو رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ معاملہ ہے ہاں۔ کہ جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنی حد تک یہ میں اپنا اپنے حد تک اپنا یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر کہ پھر حق تعالی شان ہو اپنی مدد کے دروازے کھولتے ہیں ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ رکاوٹیں پہلے آئی کمزوریاں پہلے آئی اور پھر کہ پھر اللہ پاک نے مدد کے دروازے کھول دیے اور کام کو آسان بنا دیا استقبال پیدا کر دیا تو نبی استقبال سے پہلے کام کا استقبال نہیں ہے بلکہ کام میں رکاوٹیں ہیں کام میں دشواریاں ہیں تو اس زمانے میں انبیاء کرام عظیمت سے کام کرتے عظیمت کے ساتھ کام کرنا ہاں تاکہ کمی نہ آئے اور جب رکاوٹیں ہو گئی تو شکر گزار بندر بن کے کام کرنا شکر گزار کے بعد اللہ نے رکاوٹیں ختم کر دی ہے اب اب زیادہ کرو شکر گزاری میں نبیوں کی یہی تعلیم ہے نبیوں کے یہی طریقہ ہے کہ جب تک رکاوٹ ہے کہ اپنے اپنے حد تک کہ اپنے حد تک اپنی محنت کو کرتے ہیں استقبال بھی کرتے ہیں اور اب رکاوٹ ختم ہو گئی اور آسانی آ گئی تو اب بے فکری نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف توجہ اور زیادہ جی ہاں سورہ فتح نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بڑھ گئی سورہ فتح نازل ہوئی جن میں فتح مکہ کی بشارت اور دوسری دوسری بشارتیں تو ان بشارتوں کے بعد آپ کی محنت بڑھ گئی ہاں عبادت بھی بڑھ گئی پاؤں کو گرم آنے تک کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی فرما دی تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ سنت ہے دش کہ ناگواری اور رکاوٹ کے زمانے میں نا امید نہ بنے کوئی بھی ہاں۔ نا امید کوئی نہ بنے اب نہیں ہوگا ختم کہ نہیں مدد اس کے پیچھے ہے رکاوٹوں کے پیچھے مدد ہوتی ہے جی ہاں اور جب مدد آ جائیں کہ مدد آ جائیں تو پھر کہ اب کہ اب اپنا حوصلہ بڑھا کر کے اب جو ذمہ داری آئی تھی اس کو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا بنانا یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے کام کو اچھا سے اچھا بنانا کیوں کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اسی رخ سے چلایا ہے سب نبیوں کو اس لیے یہ ترتیب رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ناگواریاں پہلے آئے گی اور مددیں بعد میں آئے گی اور اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی حدیث بات میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اصل ذمہ داری ہے اصل ذمہ داری ہے حیات اور موت ان کے بیچ میں جو مرحلہ ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا مرحلہ ہے جی ہاں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا کہ اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے موت کو بھی پیدا کیا موت ایک چیز ہے جو اللہ نے اس کو قدرت سے پیدا کی ہے کہ موت صرف عدم کا نام نہیں ہے بلکہ موت ایک چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس طرح حیات کہ حیات کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا مشہور مفسر حضرت قطع رضی اللہ تعالیٰ تفسیر کے بڑے عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے کوئی گھر خالی نہیں جس میں حیات نہ ہو موت نہ ہو ہر گھر میں حیات بھی ہوگی ہر گھر میں موت بھی ہوگی بچے پیدا بھی ہوں گے اور مریں گے بھی تو وہ فرماتے تھے کہ کہ دنیا کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے اچھا حیات اور موت کو کیوں پیدا کیا ہے صرف قدرت دکھانے کے لیے نہیں قدرت تو نظر آتی ہے حیات اور موت پہ بلکہ اس کے پیچھے ایک چیز اور ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم حیات اور موت کو پیدا کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے زیادہ عمل کرنے والا نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے زیادہ عمل کرنے کے لیے تو لمبی حیات چاہیے لمبی اسباب چاہیے وہ نہیں ہوتے بعد مرتبہ اس لیے اس کو مدار نہیں بنایا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے حیات اور موت کی رعایت حیات اور موت کا مقصد کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے ہاں یہ اچھا عمل کیسے کہیں گے اچھے عمل کسے کہیں گے علماء نے فرمایا کہ اچھا عمل کیا اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر پابندی کریں تمام اللہ اللہ کی اطاعت پر پابندی کرے اور اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاوے دو باتیں اللہ کے اطاعت پر کہ پابندی کریں اور کیا کریں کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے وہ احسن عمل کی تفسیر ہو گئی جی ہاں یہ بہترین عمل کرنے والا کہ اللہ کے اطاعت پر پابند ہو جائے اور جو چیز اللہ نے منع کی ہے اپنے آپ کو بچائے اللہ نے شرک اور کفر سے منع کیا ہے کہ شیر ہے کفر حرام ہے تو شرک اور کفر سے بچا کر اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لانا یہ ذمہ داری ہوئی کہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لاؤ کہ اللہ پر ایمان اس کی قدرت پر ایمان اس کے فیصلوں پر ایمان جی ہاں اس کے خزانوں پر ایمان کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا دوسرا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے جس طرح کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے تو جو پیدا کرے گا وہ فیصلہ کرے گا اللہ الخلق اللہ الخلق بلام کہ یاد رکھو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے اور پیدا کرنے کے بعد اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق پر فیصلہ کرنا حیات کا موت کا خوشی کا غمی کا یہ جتنے حالات آتے ہیں اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں چلا لہ الخل کو تمبی تمبی ہے کہ یاد رکھو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور پیدا کر کے فیصلہ کرنے والا کامیابی کا فیصلہ ناکامی کا فیصلہ عزت کا فیصلہ ذلت کا فیصلہ حیات کا فیصلہ موت کا فیصلہ یہ بہت بڑی تسلی کا سبق ہے بھائی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا کوئی اس میں کسی کو دخل ہرگز نہیں ہے دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ مظاہر قدرت ہے اصل قدرت اللہ کی ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ کیا ہیں اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے والے پانی نہیں اگاتا اللہ اگاتے ہیں لیکن پانی کو اللہ نے اگنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے تو ذریعوں سے اور اسباب سے پیدا کرنے والا یہ اللہ کی سنت اللہ کی قدرت کیسا کرنا اللہ کی قدرت اور پانی سے پیدا کرنا یہ اللہ کی سنت بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت پر یقین کرے اور سنت کے خلاف نہ کرے کہ پانی کی ضرورت ہے کھیتی کو تو پانی دو ہمت کہو کہ اللہ کرے گا کہ نہیں یہ سنت ہے احتیاط کی بات ہے تو احتیاط سنت ہے احتیاط سنت خدو عید رقم اپنی احتیاط رکھو قرآن کریم میں خوش حضرکم اپنی احتیاط رکھو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی وہ تمہیں کیا کرنا ہے احتیاط کرنی ہے کہ احتیاط کرنا یہ ابدیت ہے بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کرے تاکہ نافرمانی نہ ہو جاوے اور حد سے آگے نہ بڑھ جاوے کہ بندہ ہے بشر ہے انسان ہے اس کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہے دوسری چیزیں بھی لگی ہوئی ہے اس لیے ہوتا ہے قدرت سے اللہ ظاہر کرتے ہیں اسباب سے جی ہاں اسباب کے اسباب میں دو باتیں ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرتی ہے جسے کھیتی زمین کے کھیتی کو اگاتی ہے تو اللہ پوچھتے کہ بتاؤ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں تم افراد تجر تم کہ جو تم زمین جوتتے ہو تو بتاؤ کون اگاتا ہے کون اگاتا ہے کہ اللہ اگاتے ہیں خالی زمین جوتنے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ اگاتے ہیں اس کے پیچھے تو جن اسباب کو لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان اسباب کو لینا یہ سنت یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کی سنت ہے ہاں۔ اور باقی ان اسباب کے بعد کیا ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اللہ معان قبل کا شہی اللہ تخیر فلائی کا شہی کہ اللہ اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں اللہ آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں تو اول اور آخر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے مبدا ہو معاد ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ ہم کو ایمان سے کرا ہے لا الہ ایک اللہ ہے وہ کرنے والا ہے اس کی کائنات ہے اس نے بنایا ہے ہاں اس لیے کائنات میں بسنے والے انسان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے پرور کو ناراض نہ کرے علم تک ان شاخ تنا حضور صلی ابالی علیہ وسلم طائف میں کہہ رہے تائف میں بہت تکلیف آئی لیکن کوئی بات نہیں یہ ساری تکلیف اللہ تیرے راستے میں ہے ہاں۔ لیکن تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے علم تکن صاف اللہ کا سولی یہ بشریت ہے کہ تو ناراض نہیں ہے پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے کسی نقصان کی پرواہ نہیں باقی اللہ تو جانتا ہے کہ میں انسان ہوں میں تو تیری عافیت کا بھی محتاج ہوں سنت میں تو تیری عافیت کا بھی محتاج ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اپنی بشریت بھی بتائی اور اپنی ابدیت بھی بتائی اپنی ابدیت بتائی کہ میں تیرے حکموں کا ذمہ دار ہوں اس ذمہ داری پوری کرنے میں کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے باقی تو ناراض نہ ہو بس باقی یہ بات ہے کہ میں انسان ہوں میں کوئی زوراور نہیں ہوں بندہ ہوں بشر ہوں انسان ذہی پیدا ہوا ہے اس لیے عافیت بھی مجھے ضرورت ہے آپ کی غیرانا تک آؤ سا نہیں یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اس دعا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابدیت کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں بندہ ہوں میں ذمہ دار ہوں تیرے حکموں کا اور جو ذمہ داری نبوت کی مجھ پر ڈالی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں اس ذمہ داری کے پوری کرنے میں کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے صرف مجھے پرواہ ہے تو ایک چیز کی ہے کہ تو ناراض نہ ہو آپ یہ تکاؤ سولی اللہ اکبر اللہ اکبر باقی انسان ہوں کمزور ہوں آپ کی آفیت راحت کا بھی محتاج ہوں یہ اصلی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ہماری طرف سے خیر دے تو میں نے کہا کہ ہم ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں اور اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی طاقتیں اور صلاحیتیں الگ الگ ہیں پانچ انگلیاں ایک سی نہیں پیدا ہوئی ہے بندوں کی صلاحیتیں اور ان کی طاقتیں الگ الگ ہیں کم زیادہ اس لیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا ہے بلکہ ذمہ داری دی کیا ذمہ داری ہے تو ایک قاعدہ کلیہ بتایا کیا بتایا ایک قاعدہ کلیہ فرمایا علیکم بما تطیقون علیکم بما تطیقون کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو علیکم کا مطلب یہ علیکم لزوم کے لیے عربی زبان میں عربی زبان میں علیکم اس کے معنی لازم ہے زبانوں سے کہا کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں تو روزے کرو علیکم کے سیام تو علیکم کا روزہ ضرور رکھو تاکہ زمانے کی شرارت سے محفوظ ہو جاؤ تو وہ علیکم میں لزوم ہوتا ہے تو فرمایا علیکم بما تطیقون تمہاری جتنی طاقت ہے اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی خدمت کرنے کی نصرت کرنے کی عبادت کرنے کی اتنا تو ضرور کرو علیکم بما تطیقون ہاں اس سے زیادہ نہیں ہاں کتنی طاقت ہے اللہ خوب جانتا ہے پھر اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری اللہ اوپر نہیں ڈالیں گے یہ بھی ہے طاقت سے بڑھ کر کہ ہماری ایک چیز کی ہمارے طاقت نہیں ہے تو وہ ذمہ داری اللہ ہم کو نہیں دیں گے ان میں طاقت نہیں ہے بلکہ جتنی طاقت گھٹے گی اتنی ذمہ داریوں میں آسانی آئے گی کہ وضو نہیں کر سکتے کہ تیمم کر لو وضو نہیں کر سکتے پانی نقصان دیتا ہے یا پانی ہے ہی نہیں یا پانی حاصل کرنا مشکل ہے تو ان آباد میں اور ان حالات میں آسانی یرید اللہ ہو بے کو اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے پھر جو دشواری نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی حکمت ہے کیا ہے ہاں کیونکہ وہ حکمت ہے اس کی وجہ سے دشواری آئی اس لیے اللہ کی حکمت پر ایمان لاؤ جیسے کیوں کہ اللہ حکیم ہے جو کام کرے گا اللہ پاک وہ اپنی حکمت سے کرے گا ہاں کہ اتنی حکمت ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے جس طرح حکیم اور علاج کرنے والے بات چیز میں اسے منع کرتے ہیں کہ بھائی اس کو مت کھاؤ اور تم بتا دیں ایسا نہ کرو تمہارا چڑھنا اترنا زیادہ نہ ہو سانس پھول جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو یہ منع کرنا حکمت کی وجہ سے حکمت اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ مندوں میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی ترقی مقصود ہوتی ہے تو حکمت کا اظہار ہوتا ہے حکمت کا اظہار ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر حکمت سے کوئی رکاوٹ آوے حکمت سے کوئی تکلیف آوے تو کوئی نامید نہ ہو ایک کام اللہ نے حکمت سے کیا ہے اور اس رکاوٹ کو پھر اپنی قدرت سے کھول بھی دیں گے ابھی حکمت کا تقاضا ہے خدا گر حکمت بے بندت درد بے بندت درد کشایت بفضلس درے دیگر کہ اللہ حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو گھبراؤ مت گھبراؤ مت اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بند کیا ہے قدرت سے تو حکمت سے دوسرا دروازہ کھل بھی دے گا جیسے ماں کا دودھ بند ہو جاتا ہے تو بچہ مر نہیں جاتا بلکہ ماں کا دودھ بند ہونے کے بعد بہت دروازے کھل جاتے ہیں کھانے پینے کے ہاں ایک دروازہ بند کیا ہے اور کتنے دروازے یہ کھل گئے اس لیے حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تین دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو جابر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو یہ بھی ایک تعلیم ہے اللہ سے لینے کی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کریں گے اس لیے کہتے اللہ سے اچھا گمان کرو اور اللہ کی باتوں پر یقین بھی کرو اچھا گمان بھی کرو حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان آدمی کو جس طرح گناہوں میں ڈال کر کے خواہشوں میں ڈال کر کے اللہ سے دور کرتا ہے ایسا نا امید بنا کر کے بھی اللہ سے دور کرتا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان جہاں امیدی ہو گئی کہ نا امیدی ہمارے مذہب میں نا امید ہونا اللہ سے کفر ہے نامد ہونا کہ کفر ہے الیاس من اللہ ہے کفر اللہ سے نامد ہو گئے کیوں اللہ اللہ کمزور ہو گیا نہیں حکمت ہے کہ حکمت سے اللہ تعالیٰ اپنے امور کو ظاہر کرتے ہیں کہ اب کیسے ہوگا کہ قدرت سے ہوگا قدرت سے ہوگا جو زوال آیا ہے وہ بھی قدرت سے آیا ہے جو کمال آئے گا وہ بھی قدرت سے آئے گا زوال آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے کمزوری آتی ہے کہ وہ بھی قدرت سے جی ہاں۔ پھر پھر کمال آتا ہے تو کمال کیسے آئے گا تو بھی قدرت سے آئے گا تو انسانی زندگیوں میں زوال اور کمال یہ قدرت کا مظہر ہے قدرت کا مظہر قدرت دکھانے کے لیے کہ بچپن آیا تو کمزوری آئی پھر جوانی آئی پھر طاقت آئی پھر جوانی کے بعد کمزوری بعد ایک تو پھر قوتم شیبہ کہ پھر اس کے بعد کمزوری پھر تھوڑا پھر ناتوانی آ گئی کیوں سورج کی گردش کے سورج چڑھتا ہے عروج ہوتا ہے اور اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا پھر اس کا زوال آ گیا یہ دنیا کے حالات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے کیوں کہتے ہیں کیا بنایا ہے حالات کا گھر بنایا ہے حالات میں کیا حالات میں کیا ذمہ داری ہے کہ حالات میں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ بنے کبھی آدمی کے مطلب کی چیز تاخیر سے آتی ہے تاخیر سے آتی ہے ہمارے پاس دوست ہیں وہ کیا کہ اولاد نہیں ہے اولاد کے لیے دعا کرو اللہ کی شان کہ ہمارے ساتھی کہ ان کے ہاں اولاد بیس برس کے بعد ہوئی وہ بھی زندہ ہے کہ اولاد نہیں ہے دعا مانگو اللہ قدرت والے ہیں اس کے فیصلے کا وقت ہے ہر چیز اللہ کے یہاں ایک مقدار سے ہوتی ہے یہ سب اللہ کی سنتیں ہیں آدمی جو ہے جلد باز ہے حدیث میں پرانے باغ میں آدمی کو گئے کان انسان ہو حجولہ کہ آدمی جلد باز ہے اور دوسری صفت کہ آدمی جھگڑا ہے وہ کان السان ہو اکثر شاہی زیادہ یہ دو اس کی کمزوریاں ہیں کہ وہ جھگڑے پیدا کرے اور اجلت پیدا کر رہے جلدی سے ہو کہ نہیں یہ تو باتیں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنی ترتیب سے کریں گے جی ہاں۔ ایسا ہوتا ہے تو بیس سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا وہ وہ بیٹا جوان انجینئر بن گیا پڑھ لکھ کر کے جی ہاں۔ میں جب پہلے دہلی آتا تھا تو ہمارے بڑودا اسٹیشن پر ہر وقت باپ بیٹے ملنے کے لیے آ رہے یہ وہ بیٹا ہے بیس سال کے بعد پیدا ہوا ایک ہی بیٹا ہے اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کبھی اس کو ظاہر کرتے ہیں تاخیر سے کیا بات ہے کہ اللہ کی حکمت ہے نوح نو علیہ سلاۃ والسلام کی نبوت کا نتیجہ کہ وہ کتنے سالوں کے بعد ظاہر ہوا کتنے سال کام کیا جی ہاں اتنی لمبی عمر پائی نتیجہ نتیجہ آتا نہیں تھا تو لوگ مزاق اڑاتے تھے لوگ مزاق اڑاتے تھے کہ وہ قیامت قیامت قیامت وہ قیامت کہاں چلی گئی یوں کہتے وہ آتی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے میرے دوستوں تقاضے ہوتے ہیں کسی نتیجے کو مؤخر کر دیا کسی نے تو جلدی کر دیا دونوں باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو بھیجا یمن کی طرف فتح مکہ کے بعد تو وہاں چھ مہینے رہے اور انہوں نے یمن والوں میں دعوت کا ہی کام کیا ہے کوئی جنگ جہاد نہیں ہوا دعوت ہی دیتے رہے دعوت ہی دیتے رہے وہ خالد جیسے آدمی طاقتور کارکن حضرت خالی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی جماعت میں طاقتور کارکن ساری طاقتیں صلاحیتیں اللہ نے دی وہ لگائی شیف اللہ خطب خطاب پایا اللہ کی تلوار لیکن چھ مہینے کام کیا ایک آدمی بھی مان کے نہیں دیا بلکہ بیس پیسہ لے کوئی اولاد نہیں ہے ہاں چھ مہینے ہو گئے جب چھ مہینے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور خالد کو واپس کرو اور ان کے نام پیغام دیا یمن والوں کو کہا کہ خالد کے ساتھیوں میں جو چھ مہینے سے وہاں ہیں ان میں سے کوئی رہنا چاہے تمہارے ساتھ تو ان کو اپنے ساتھ رکھ لو حضرت علی گئے اپنی نماز پڑھی جیسے ہماری جماعت کا پہلے سے نماز پڑھ لو ریلوے اسٹیشن ہو ہوائی جہاز ہو کب اڈا ہو ہاں نماز نماز کے بعد اپنا کام یہ خاص علامت ہے کہ پہلے ان کی نماز ہے جی ہاں تو انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے پھر سب کو اکٹھا کیا اور سب کو جمع کر کے وہ پیغام جو علیہ وسلم دیا تھا دعوت نامہ وہ ان کو سنایا کہ میں تمہارے نام پر یہ پیغام لے کر کے آؤں کسے تم مان لو تو کہتے ہیں کہ حمدان والے حمدان کا علاقہ ابھی بھی ہے حمدان والے سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے چھ مہینے کی محنت ہوئی حکمت ہے وہ پیغام سنایا جمع کر کے نماز پڑھ کے تو سب ایمان میں داخل ہو گئے یہ اللہ کی ترتیب ہے میرے دوستوں ہم کو یہ واقعات اس لیے سنائے گئے ہیں تاکہ کوئی نا امید نہ بنے نا امید کوئی نہ بنے بتایا یہ سوم اللہ کتنے بھی حالات آئے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یہ امید نہ ہو یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے بہت دن ہو گئے بہت سال ہو گئے لیکن تم نا امید نہ ہو اللہ کچھ کریں گے کیسے کریں گے کیسے کریں گے قدرت سے کریں گے ہاں۔ مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ نے نبیوں کے قصے سنائے کس کے قصے نبیوں کے ہاں۔ کیوں کہ اس امت کو نبیوں والا کام کرنا ہے یہ نبیوں والا کام کریں گے اپنے دین کے مددگار رہیں گے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار رہیں کونو انصار اللہ مددگار رہو اللہ کے دین کے کہ اپنا دین سیکھو اپنا دین سکھاؤ اپنے دین کے لیے راستہ بناؤ ہاں تاکہ وہ پانی کی طرح بارش کے پانی کی طرح سے ہر جگہ پہنچ جائے جی ہاں، یہ ذمہ داری اس لیے ہم کو نبیوں کا کیسے سنائیں کہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ حالات لائے پھر حالات کو اٹھائے تو حالات کو بنائے تو کیسے بنائے کہ قدرت سے بنائے رواجی طریقوں سے نہیں بنایا بلکہ اچھا، قدرت سے کیا کہ حالات سارے ٹوٹ گئے کوئی کوئی کوئی ایسا کوئی کوئی صورت ایسی نہیں ہے سہارے کی سارے سہارے ٹوٹ گئے اب کون مدد کرے گا کہ اللہ مدد کرے گا کا نبی قصص عبرت اللہ نبیوں کے قصے میں عبرت ہے سبق حاصل کرنے کی چیز ہے عبرت سبق حاصل کرنے کی چیز ہے ہاں، من گھڑت باتیں نہیں ہے ماں کا حدیث سہیو سرا کوئی من گھڑت کس سے کہانیاں نہیں ہے بلکہ صحیح صحیح بات ہے تو فرماتے تھے کہ ہم کو نبیوں والا کام کرنے کی وجہ سے نبیوں کے قصے سنائے ہیں کہ نبیوں کے سامنے رکاوٹیں آئی حالات آئے کوئی مددگار نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے تو کیا کریں گے وہ کہ وہ اللہ کا کام کر کے اللہ سے مانگیں گے کسے مانگیں گے اللہ کا اللہ کا کام کرتے کرتے حالات ناسازگار ہو گئے ٹوٹ گئے تو اب اللہ کی مدد ہونے والی ہے ظاہری اسباب نہیں رہیں گے تو اب قدرتی اسباب آئیں گے نبیوں کے ساتھ قدرتی اب خود سی طاقت ہے اوپر کی طاقت مدد کرتی تھی نیچے کی طاقت رکاوٹیں ڈالتی تھی اوپر کی طاقت مدد کرتی تھی جب اوپر کی طاقت مدد کرے گی تو پھر اللہ کا معاملہ غالب ہو کر کے رہے گا اللہ غالب نالا کن اکثر اللہ سے معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کا معاملہ اپنا کہ اللہ کا معاملہ کیسا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے معاملے میں غالب ہے لوگ جانتے نہیں یعنی اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی لیکن لوگ فرماتے اس کو جانتے نہیں ہے کہا اس لیے وہ الجھ جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں الجھ جاتے ہیں نا امیدیں آتی ہے پھر آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں ورنہ اللہ تو اپنا کام اپنی قدرت سے کرے گا اس لیے میں نے کہا نبیوں کے قصے سنائے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ جی ہاں بہترین قصہ تو پہلی کتابوں میں اترا ہے ہماری کتاب میں بھی اترا ان کی مدد ان کی مدد کے کیا اسباب ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی مدد کے بظاہر کو اسباب نہیں سارے اسباب منقطع دو ہاتھ دو کرتے دو خواب اور دو کرتے یہ مدد کے سبب بنے ہیں دو خواب آئے پہلا خواب آیا یوسف علیہ السلام کو کہ مجھے وہ ستارے سدھے کر رہے ہو جائے اس خواب سے پریشانی پڑ گئی اس خواب سے پریشانی پڑ گئی کیونکہ بھائیوں کو جلن ہوئے یہ تو آگے بڑھ گیا اس لیے فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا ورنہ شیطان اپنا کام کرے گا شیطان دشمن ہے شیطان مبین شیطان کی دشمنی کیونکہ شیطان جو ہے حسد سکھاتا ہے کیا سکھاتا ہے ہاں اس کے پاس حسد کی مایا ہے جی ہاں۔ کہ کہ ہاں کسی بھی نعمت والے کو دیکھے کسی بھی ترقی والے کو دیکھے ہاں تو حسد آتا ہے عام طور پر طبیعتوں میں حسد ہے مثلا مشہور اخلو جسد ان حسد یہ کوئی بدن حسد سے خالی نہیں عورتوں میں مردوں میں اس نے منع کیا تھا بھائیوں کو خواب مت سنانا لیکن بہار وہ تو بات جب منہ سے نکلتی ہے تو شاید جم جاتی ہے تو وہ بعض بھائیوں تک آ گئی بھائیوں میں جلن پیدا ہوئی جی ہاں پھر پورا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اس آدمی کو یعنی یوسف کو باپ کے پاس سے ہٹاؤ کیونکہ باپ کی نظر باپ کی نظر میں یہ بہت منظور نظر ہے تو ان کو ہٹاؤ پھر باپ کی نظر نظر ہم پر پڑے گی یہ حاصل کا یہ طریقہ ہوتا ہے اسلام نے حسد کو حرام کیا ہمدردی کو لازم کیا کہ حسد نہ ہو ہمدردی ہو حسد نہ ہو ہمدردی ہو الدین اور ہاں۔ الدین ہاں کہ اور دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے بھلا چاہنے کا نام ہے حسد والا برا چاہتا ہے جی ہاں بہکاتا ہے اور دین کہ دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے ایک دوسرے کی بھلائی چاہو کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کے حق میں دعا مانگو یہ بھی بھلا چاہنا ہے جی ہاں مہاجرین نے حضور بیس میں بات آ گئی مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے بھائی انصار جو ہیں وہ اپنی قربانیوں میں اپنی نصرت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں نصرت میں آگے بڑھ گئے کیوں اس لیے کہ نصرت کا اعلیٰ درجہ ایسار ہے نصرت کا اعلیٰ درجہ ایسار وہ اعلیٰ درجہ ہے انصاف احسان ایسار تین درجے ہوتے ہیں تین درجے ہوتے ہیں مدد کہے کہ انصاف سے کرو جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے لیے پسند اس کو انصاف کہتے ہیں اس سے اوپر کا درجہ احسان کہ اپنی طرف سے اس کے لیے سہولت کر دیا دو ایک روٹی ہے تو کہ آدھی میں کھاؤں یہ احسان احسان سے اوپر ایشار کہ میں نہیں کھاتا تو کھا ایک روٹی ہے لیکن میں نہیں کھاتا تو کھا یہ مثال ہے اشار کی کہ انہوں نے دین کے کام کرنے میں مہاجرین کے ساتھ ایشار سے کام لیا یعنی ان کی حاجتیں بھی پوری نہیں ہوئی لیکن ان کی حاجت پوری کر دی حضرت فرماتے تھے کہ ان کے گھروں میں لوگوں نے لوگ رہے مدینہ جا کر کے انسان نے گھر دیے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر دیا جی ہاں اور جب مال آیا تو مال آیا تو انسار کو نہیں ملا دوسروں کو ملا جی ہاں انسار دل میں کوئی جلن نہیں ہوئی یہ اشار کی بات تھی تو میں نے اسی پر بات کہی تھی کہ دین میں نصیحت اور خیر ہے کہ خیر کا بنو بھلا چاہو بھلا کرو کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں کر سکتے تو ہاں سبق یاد رکھو یہ کہ دعا مانگو تو مہاجرین نے یہ عرض کیا اپنے اپنی اشار اور قربانی میں بہت آگے نکل گئے تو جنت کے درجے اور اللہ کے انعام اکرام تو ان کو ملیں گے ہمیں کیا ملے گا ہم کو کھلایا پلایا سب کچھ کیا تو ہم تو ان کے درجے کو نہیں پا سکتے ہماری یہ کیا شکل ہے آپ نے فرمایا نہیں ایسا بات نہیں ہے تم بھی ان کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہو کہ وہ کس طرح سے ایک بات تو یہ فرمائیے کہ ان کی قدر کرو کیا کرو ان کی قدر کرو ہاں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ کر لیتے ہیں جو ہم سے نہیں ہو سکتا ہو یہ انجام دے دیتے ہیں اس لیے ان کی قدر کرو ہاں ان کے کاموں کو ان کی ہستیوں کو قدر کی نظر سے دیکھو گری نظر سے یا جلن کی نظر سے مت دیکھو ہاں۔ ان کی قدر کرو یہی سنت طریقہ سکھایا کہ اب جب کوئی ہمارا آدمی ہماری کوئی جماعت یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ان کی قدر کرو جیسے کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو ماں باپ کی نظر میں اس کی قدر ہو جاتی ہے جی ہاں بیٹے تو سب ہیں لیکن ان کی ماں باپ کی نظروں میں اس کی قدر ہوتی ہے تو ایسے چونکہ ماں باپ کو ہمدردی ہوتی ہے ایسے ہی ہمدردی کا سبق دے کر کے ہم کو یہ سمجھایا کہ ایک دوسرے کی قدر کرو جو کام تم نہیں کر سکتے ہو وہ کر رہے ہیں تو ان کے تو ان کی قدر کرو ان کا شکر کرو یہ نہ ہوتے تو خلا پڑتا یہ نہ ہوتے تو خلا پڑتا جی ہاں کیونکہ اللہ نے مختلف طاقتیں رکھی ہے ہاں تو یہ لوگ کہ ان کو قدر کی نظر سے دیکھو ایک بات دوسری بات یہ فرمائی کہ تم ان کے حق میں دعائیں مانگو انصار کے حق میں انصار کے حق میں دعائیں مانگو کہ اللہ ان کو ترقیات عطا فرماوے تو جب تم یہ دو کام کرو گے تو تم والی فضیلت پاؤ گے یہ پوری امت کو سبق دیا کہ دین کی نصرت کرنے میں صلاحیتیں الگ الگ ہیں کچھ کم کریں گے کچھ زیادہ کریں گے ہاں تو اس لیے جو زیادہ کریں تو ان کی قدر کرو اور غائبانہ ان کے حق میں دعائیں مانگو صحابہ کرام ایک دوسرے کے حق میں دعائیں مانگتے تھے یا تو صحابہ میں مستقل ہے یہ مضمون کہ حضرات صحابہ حتیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے لیے دعا مانگتے تھے اور کچھ صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے کہ دعا مانگنا یہ مدد کرنا ہے دعا مانگنا یہ تائید کرنا ہے دعا مانگنا یہ قدردانی ہے کس کی کہ ساتھیوں کی صلاحیتوں کی کیونکہ دین خیر کا پر ہے تو میں نے وہ نصیحت کی بات پر حسد کی بات پر یہ بات رکھ دی کہ خیر کا ہی کرو نہیں حسد کریں گے تو حسد کریں گے تو حسد جو ہے کہ بہت بڑی ظلمت ہے بڑا دل میں اندھیرا ہوتا ہے یہاں تک کہ حسد والے کا چہرہ بھی کالا ہو جاتا ہے جب اس حسد کی کیا تاری ہوتی ہے تو اس کا منہ ایک دم جل جاتا ہے اس کی اس کی خاصیت گرم ہے حسد کی خاصیت گرم لالچ کی خاصیت نرم جی ہاں لالچ والا ٹیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ امیدوار ہے حسد والے کو اندر سے جلن ہے اس لیے حسد اسلام میں حرام ہے حسد حرام ہے قابلیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے حسد ہوتا ہے مالی قابلیت قابلیت دوسری قابلیتیں الگ الگ اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی حکمت ہے کہ پانچوں گلیاں ایک سے نہیں بنائی ہے مختلف کام کرنے پڑتے ہیں ہاں، مختلف کام کرنے پڑتے ہیں دین ہو کہ دنیا ہو جی ہاں مختلف کاموں کی وجہ سے شان ہو مختلف صلاحیتیں دیتے ہیں جی ہاں تاکہ وہ کام انجام پائے تو اس لیے اگر ایک کام کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے لیکن میرے بھائی کے اندر ہے تو ایک حکم تو یہ ہے کہ خوبیاں لو کیا لو کہ ماشاءاللہ ان کے اندر یہ خوبی ہے یہ ذاکر ہے شاغل ہے عابد ہے دوڑ دھوپ کرنے والا ہے جی ہاں محنت مشقت کرنے والا کہ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت وہ خوبیوں کا لین دین ہے کیا ہے خوبیوں کا لین دین کہ اللہ نے مختلف خوبیاں رکھی ہے جیسے مختلف پھلوں میں مختلف ذائقے رکھے ہیں میٹھے تو سبھی ہوتے ہیں لیکن وہ میٹھا الگ الگ ہے ایسے ہی کہ صلاحیتیں الگ الگ ہیں تو اپنی اپنی صلاحیت کو تو کمزور سمجھو اور دوسروں کی صلاحیت کی قدر کرو ان کے حق میں دعا مانگو تو پھر جو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے وہ تمہیں دیں گے کیونکہ تم ان کے تائید کرنے والے ہو اپنی دعا سے ان کی تائید کرتے ہو جو کام ہم نہیں کر سکتے اس لیے ہمارے کام میں دین کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کی مددگار بنو جتنے کام دین کے ہو رہے ہیں جس لائن سے بھی ہو رہے ہیں ان کی مددگار بنو تو کس طرح سے کہ اگر مال کی ضرورت ہے تو ان کو مال دو ماننے دے سکتے ہو ان کی ترقی کی دعا مانگو ان کے اخلاص کی دعا مانگو کہ اللہ ان کو اخلاص عطا فرما اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما ان کی آسانیاں دعا سے ان کی تائید کرو تاکہ حسد کرنے والوں میں نہ آئے ہمدردی کرنے والوں میں جی ہاں حسد ہوتا ہے تو پھر حسد ہوتا ہے تو صلاحیتوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہاں، بلکہ صلاحیتوں کو اپنی ترقی میں وہ آڑ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ سب ایسا کرتا ہے تو میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات کر رہا تھا بات آگے نکل گئی ہاں، کہ ان کو حسد آیا جی ہاں ان کو حسد آیا اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو ہم سب سنتے رہتے ہیں نبیوں کے قصے کنویں میں ڈال دیا بیچ دیا کیا کیا کر دیا لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا انہوں نے جی کہ کنویں میں ڈال دو پھر کوئی نکال کے لے جائے گا باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا پھر تم باپ کی نظروں میں آ جاؤ گے یہ تو ان کا پلان تھا اور اللہ کا پلان دوسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے سے اوپر لے جائے گا جی ہاں اس پر اللہ نے فرمایا تھا اب اللہ غالب اکثر اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے لوگ جانتے نہیں ہے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا کہ نہیں جو اللہ طے کرے گا وہ ہوگا یہ اصل بات ہے اسے یہاں شرح یوسف میں یہ بات کہی کہ اللہ غالب نالا عمر اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے اس کو کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے لوگوں کے لیے رکاوٹ ہے رکاوٹ آوے شرارت آوے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روکے گا جی ہاں تو یہی ہوا کہ یسو علیہ السلام کو لے گئے ہو کہاں کہاں لے گئے مصر میں بھی لے گئے مصر میں بھی بیچا گیا محل میں بھی رہے پھر جیل میں بھی رہے ہاں محل میں بھی رہے اور جیل میں بھی رہے اور جیل بھی پردیش کی جیل یہاں مقامی جیل ہو تو بھائی اس کے کوئی اپیل ہو کوئی وکیل ہو کیا کیا ہو پردیش میں کون کرے اس کے مقدمے کی کوئی پیروی کرے یہاں تو پردیش کی جیل ہاں، کوئی پوچھنے والے نہیں ہے تو جیل میں ڈالا گیا کون نکالے اللہ نکالیں گے اللہ اپنی قدرت سے نکالیں گے جی ہاں نکالنے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے پردیش میں کون مدد ہے تو جیل میں سے نکلنے کے لیے بھی خواب سبب بنا جیسے پریشانی کے لیے خواب سبب بنا تھا یہاں اب پریشانی میں سے نکالنے کے لیے خواب آپ جانتے ہو نا کہ خواب جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے آتا ہے اپنی مرضی سے کوئی خواب نہیں دیکھتا نیند اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہم آیا تھے منام حکم بل اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری نیند ہے آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی نیند جی ہاں پھر میں اتنے بجے سو جاؤں گا اتنے بجے نہیں ہوتا و سلطان مسل مشہور ہے کہ سلطان کہ نیند تو بادشاہی اچھا جاتی ہے جی ہاں اس میں خواب آتے ہیں علیہ تو والام کے قصے میں ہیں کہ اب جیل میں سے کون نکالے اللہ نے پالا کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے اس کے مقدمے کی ہاں اور سرکاری طور پر ان کو گنہگار بنایا گیا تھا جی ہاں وزیر کے گھر میں تھے نا سرکاری طور پر گنہگار ہے تو اب اب اس کی اپیل کون کرے کہ نہیں اللہ کریں گے ہاں۔ تو وہاں بھی خواب آیا ہے بادشاہ کو اور اس کو اپنی تعبیر کی ضرورت پڑی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر کا علم پہلے سے دیا تھا آپ کی تعبیر بتائی ہاں بادشاہ نے کہا اس کو یہاں لے آؤ یوسف علیہ السلام آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے جیل میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے جی ہاں۔ کیوں فرمایا پہلے میرے مقدمے کی صفائی کرو اس کی تحقیق کرو سرکاری طور پر سرکاری طور پر اس کی تحقیق کرو میرا گناہ کیا ہے میں تمہارے احسان سے باہر نہیں آؤں گا چنانچہ سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہوئی بادشاہ نے سب کو بلایا عورتوں کو بلایا کیا مسئلہ تھا تو بادشاہ ہو گئی کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے معلم نالے منسوخ اس کا کوئی کوشش نہیں ہے اور تو نے بھی کہا تو اب سرکاری طور پر اس قصے کی تحقیق ہوئی کہ یہ آدمی بے قصور ہے یہ کرانا چاہتے تھے کہ تمہارے احسان سے نہیں نکلنا چاہتا ہوں میرے مسئلے کی تحقیق کرو وہ بھی ہوئی بے قصور ہے اس کا تو جیل میں سے نکلنے کا سبب خواب بنا تو دو خواب اور دو قمیص دو قمیص یہ دو قمیص کا تعلق یعقوب علیہ السلام سے خواب کا تعلق یوسف علیہ السلام سے جی ہاں دو قمیص پہلی مرتبہ ایک قمیص خون میں آلودہ بھائی لائے یوسف کو تو پیڑیے نے پھاڑکایا یہ خون آلود اس کا کرتا اس کرتے کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کا غم اتنا بڑا ہے کہ آنکھیں چلی گئی روتے روتے تو ایک کرتا آیا تو پریشانی بڑھ گئی پھر پھر دوسرا کرتا آیا جب اناج لینے گئے تھے اور تعارف ہو گیا کہ یوسف یہی ہے پھر معافی صافی ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا لیا کہ یہ کرتا ابا کے چہرے پر ڈال لینا ابا گورن بینا ہو جائیں گے تو ایک دوسرا کرتا آیا تو ساری پریشانیاں ختم ہو گئی پہلا کرتا آیا پریشانی آ گئی دوسرا کرتا آیا پریشانی ختم ہو گئی علماء نے فرمایا دو کرتے دو خواب اللہ کو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا اسے نبیوں کے کیسے سنائے ہیں کہ گھبراؤ نہیں اللہ بڑی قدرت والا ہے حکمت سے کچھ ایجاب ایسے ہو جاتے ہیں وہ حالات کے لیکن اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے واللہ غالب کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے اور قادر ہے لوگ جانتے نہیں ہیں تو اللہ کے فیصلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ اللہ کے حکم والا راستہ ہے کون سا راستہ اللہ کے حکمہ والا راستہ اللہ کے حکموں میں ایمان عبادت اخلاق تین چیزیں ہیں ایمان کہ اللہ سے اللہ سے تعلق اللہ سے تعلق ایمان کا یقین کا ڈر کا اللہ سے ڈرنا اس کی عظمت و بڑائی کو سامنے رکھ کر کہ ہاں اس کے وعدہ وعیدوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے ڈرنا اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ایمان کی محنت سے ایمان آئے گا یقین آئے گا اسباب قربان کرنے سے یقین آئے گا کہ جان مال راحت قربان ہوئی ہے اللہ کے کام کے لیے کہ قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ اندرونی ترقیاں دیں گے ایمان کے لیے ایمان کی محنت ایمان کی دعوت اور اللہ کی مدد کے لیے اللہ کی عبادت کنا بدو بھیا کنستین روزانہ پڑھتے ہیں اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے تجھے سے مدد لیں گے عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی اور مدد بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا تو اللہ کی مدد اللہ کی مدد اللہ کی عبادت سے ہوگی نماز سے مدد آئے گی صدقات سے مدد آئے گی ذکر سے مدد آئے گی دوسروں پر احسان کرنے سے مدد آئے گی دعا سے مدد آئے گی دعا سے مدد آئے گی مدد کے راستے بہت کھولے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بڑی خوبیاں ہیں جی ہاں بہت کہ اللہ سے لینے کے راستے بہت اللہ کو راضی کرنے کے راستے بہت جی ہاں اس لیے دین آسان ہے اللہ نے دین کو آسان کیا ہے مگر دین کو سیکھنا ضروری ہے کیا کرنا کہ دین کو سیکھنا ضروری ہے جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کا سیکھنا فرض ہے جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام جاننا اور اس کو پہچاننا یہ ضروری ہے تاکہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے علم جی ہاں اللہ نے علم اتارا ہے اپنے حدود حقوق کی حفاظت کے لیے کس کے لیے اللہ کے حدود اللہ کے حقوق اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے نبیوں پر اور کوئی چیز نبیوں پر نہیں آئی ماں المتا یہ چیزیں نہیں آئی بلکہ اللہ نے نبیوں پر علوم اتارے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں اس وابستگی کا کیا حق ہے ایک آدمی نوکری سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک آدمی نکاح کے ذریعے سے ایک عورت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے کے حقوق بتائے جاتے ہیں کہ اس کا یہ حق ہے مولانا جی ایسا فرماتے تھے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے دنیا کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت کے بدلہ پانے کی جگہ ہے جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا اچھا آخرت کے بدلے میں اور دنیا کے بدلے میں فرق ہے آخرت بدلے میں دنیا کے بدلے میں کیا دنیا میں بدلہ ملتا ہے آخرت میں بدلہ ملے گا تو دنیا اور آخرت کے بدلے میں کیا فرق ہے کہ دنیا اور آخرت کے بدلے میں فرق ہے کہ دنیا میں جو بدلہ ملے گا وہ عارضی ہوگا کیسا ہوگا عارضی دائمی نہیں ہمیشہ نہیں آپ کو تنخواہ ملے گی ایک مہینے کی وہ ایک مہینہ چلے گی موسم آئے گا تو موسم جو پیداوار ہے وہ ایک سال چلے گی تو جتنے نفے آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں جتنے بدلے آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ وہ عارضی نہیں ہوگا بلکہ سدا مدا کا ہوگا یہ فرق ہے اس لیے آخرت پر ایمان لانا فرض ہے کہ آخرت پر ایمان لا کر پھر اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کرو کہ اسے ہم آخرت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے دنیا چاہیں گے تو آپ سے دنیا والی جھگڑیں گے آپ دنیا چاہو گے تو آپ سے جھگڑیں گے آخرت چاہو گے تو کہ اس میں جھگڑے کی جگہ ہی نہیں ہے ہاں آگے وہ جتنے چاہو لو جتنے چاہے لو بس سب خیرات زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں مال کے جھگڑے ہوتے ہیں جی ہاں عورتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں جی ہاں آخرت کوئی جھگڑا آگے بڑھو جتنا لے سکتے ہو تو دنیا کے بدلے عارضی ہوتے ہیں آخرت کے بدلے دائمی ہوتے ہیں اس لیے ہمارا رخ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف کیا ہے کہ آخرت والے بنو کونوں میں تکونوں والا تو دنیا کہ تم آخرت کے سپوت بنو آخرت کے فرزند بنو دنیا کے فرزند بنو آج عمل کا دن ہے حساب نہیں ہے کل کو حساب عمل نہیں ہے تو اس لیے ہمارے سامنے آخرت رکھی گئی ہے کہ کام کی ذمہ داری آخرت بنانے کے لیے کرنی ہے کس کے لیے کرنی ہے آخرت بنانے کے لیے کیونکہ موت آنے والی ہے اور موت کے بعد پتہ چلے گا کس نے کیا کیا ہے وہ جدو ماں میلو لو انہوں نے جو کچھ کیا تھا اپنے عملوں کو حاضر پایا موت کے بعد تو اس لیے ذمہ داری ڈالی ہے اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہاں کے نتائج جو اصل نتائج ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے یہ وقت دیا گیا ہے ہاں اس میں ایمان بھی ہے عبادات بھی ہے اخلاق بھی ہے اور بندوں کے حقوق ہیں اور یہ سارا سرمایہ آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے ہاں اور کوئی غرض نہیں ہوگی جب یہ آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کو رضا کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں نور ڈالیں گے ان کی کوششیں نور بنے گی نور ہدایت المخلصون ہم مسابح الہدا حدیث شریف میں ہے کہ المخلصون ہم مسابح الہدا کہ جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی جس طرح اغراض والوں کے ذریعے سے فتنے پھیلتے ہیں اغراض والوں سے فتنے پھیلتے ہیں <coughs> کٹ کٹاؤ ہوتا ہے ایسے ہی اخلاص والوں کے ذریعے سے فتنے ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہدایت لاوے گا ہدایت کا راستہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور ایسا پہنچنے کا راستہ کہ جب آدمی پہنچ جاوے تو اللہ تعالیٰ کو راضی پاوے کیسا پاوے اللہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا رضا کا راستہ اللہ نے ہم کو یہ دین کا کام دیا ہے ہاں اور اس کے لیے محنت دی ہے اس کے طریقے دیے ہیں ہاں اور یہی ہماری زندگی کا اصلی کام ہے باقی ہماری ضرورتیں ہیں ضرورتوں کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے گا کام کو کام کے درجے میں رکھا جائے گا یہ صحیح ترتیب ہے ہاں، وہ ترتیب بگڑ گئی ہے جی ہاں یہ ضرورتوں نے مقصد کی جگہ لے لی اور مقصد ضرورت کی جگہ پر آ گیا گھڑی دیکھ کر دن کا کام کرتے ہیں دنیا کا کام میں گھڑی نہیں دیکھتے جی ہاں کہ نہیں یہ ضرورت کے درجے میں ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کے بھی اسباب بنائے ہیں اور ان اسباب میں لگنا اس کے بھی طریقے بتائے ہیں تو مسلمان کی زندگی تو صبح سے شام تک دین ہی دین ہے کھاوے تو کماوے تو شادی کرے تو تجارت کرے تو دین ہی دین مولانا یوسف الحمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہر شعبے کے مسائل یہ یعنی کہ خالی پانچ ارکان کے فضائل کلمہ نماز روزہ زکار نماز فضائل پانچ پانچ ارکان کے بھی فضائل ہیں اور پانچ ارکان کے علاوہ دین کے جتنے شعبے ہیں سب کے فضائل تجارت کے فضائل ہیں زراعت کے فضائل ہیں مزدوری کے فضائل ہیں عہدوں کے فضائل ہیں عہدوں کے فضائل ہے عہدہ اقتدار اس کے بھی فضائل ہیں جی ہاں کہ انصاف کرنے والا حاکم جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جی ہاں عہدہ اور اقتدار اس کی اصل غایت انصاف کرنا حقدار کو حق پہنچانا وہ اصل ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایسا انصاف کرنے والا حاکم اور بادشاہ وہ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور اس کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جسے افطار کرتے وقت روزے دار کے قبول ہوتی ہے حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے خلفاء راشدین سب مستجاب دعوات تھے صحابہ کرام ان کی دعوتیں دعائیں ہر وقت قبول ہوتی تھیں یہ فضائل ہیں کس کے کہ اقتدار کے عہدے کے تجارت کے فضائل کھیتی کے فضائل مزدوری کے فضائل یہ تو ذریعہ معاش ہے اس کے فضائل ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں یہ تجارت کے مسائل حلال حرام ہاں اور تجارت کے فضائل بھائی تجارت میں کیا ملے گا کہ سچا اور ایماندار تاجر اللہ سے عرش کے عرش کے کے سائے نیچے ہوگا کھیتی کے بجائے کہ کھیتی کھڑی کر رکھی ہے ہاں ابن فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تصویر پڑتی ہے اور اس کا سواب کھیتی والے کو ملتا ہے کھڑی کھیتی تصویر پڑتی ہے اور اس کا سواب اور اگر اس میں نقصان ہوا جانور چڑھ گئے چور چوری کر گئے پرندے چگ گئے نقصان ہوا کہ جو نقصان اس کا ہوا ہے اس نقصان کی وجہ سے اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے گا چور تو چوری کر گیا اس کے لیے تو وبال ہے مال لیکن اس کا جو نقصان ہوا اس میں اس کو صدقے کا ثواب ملے گا تو فرماتے تھے ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں کھیتی کرنے کے شریعت میں طریقے ہیں کہ کس طرح کھیتی کرو گے کون سا طریقہ جائز ہے کون سا طریقہ نہ ہے اس کو مسائل کہتے ہیں کہ نبی طریقہ سمجھانے کے لیے آیا ہے ورنہ اپنی ضرورت راحت کی رغبت تو ہر ایک میں ہوتی ہے مگر اس کو طریقہ بتانا ہے کہ تین تو طریقوں کا نام ہے تین کس کا نام ہے نبوت کے طریقے اس کو شریعت کہتے ہیں شرائع کے مختلف طریقے ہیں اور وہ بہت آسان ہے وہ بہت آسان ہے ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا دنیا دار تو کافر ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی جانتا ہے آخرت کو وہ مانتا نہیں ہے اللہ نمو تو نہ دنیا نہ منہ تو بنایا کہ یہی دنیا ہے مریں گے جیئیں گے پھر کچھ نہیں ہے یہ ان کا اس کا عقیدہ یہ باطل ہے بلکہ جس طرح ماں کے پیٹ سے لا کر کے اللہ نے ایک دنیا دکھائی ہے ایک عالم دکھایا ہے موت کے بعد دوسرا عالم دکھائیں گے کیا اس میں کرنے نہ کرنے کی بات ہوگی یہاں ضرورت پورا کرنے نہ کرنے کی باتیں ہوتی ہے وہاں کرنے نہ کر کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا حکم کتنے پورے ہوئے تھے اس کو آخرت کہتے ہیں آخرت اصل ہے کیوں کہ آخرت کو بقا ہے آخرت آخرت کو کو بقا ہے اس کو اس کو خلوط کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے یا تو جنت ہے یا دو زخ ہے تیسری جگہ نہیں ہے یہ بات قسم کھا کے فرمائی نفس محمد الموت دار جنت و اب نارن میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد کوئی ٹھکانا نہیں یا جنت یا دوزخ اس لیے اپنے لیے ایک راستہ طے کرنا اور اس پر قائم رہنا اس کا حق ادا ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ راستہ آسان ہے ملک و مال کا راستہ مشکل مال والے بنو ملک والے بنو یہ مشکل اور تنگ یہ راستہ آسان اور وسیع غریب بھی کر سکے مالدار بھی کر سکے بیمار بھی کر سکے تندرست بھی کر سکے سب اس راستے کو اللہ نے آسان فرمایا ہے اس لیے ہدایتیں آئی ہیں اس کی محنت کرنے کی بھی ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہدایت ہے کہ محنت کرنے سے کہ محنت کرنے سے اس راستے پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی دین کی محنت سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے محنت نہیں ہوتی ہے تو پھر غفلت اور جہالت کی وجہ سے وہ استعداد جل جاتی ہے اندر سے پھر مشکل ہو جاتا ہے دین نماز مشکل ہر بار مشکل اور اگر دین کی محنت ہوئی تو کہ دین کی محنت ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ ہر بات آسان ہو گی جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا محنت پر ہم آسان کریں گے غریب کے لیے بھی مالدار کے لیے بھی ہاں سب کے لیے کہ دین و یسر حدیث شریف میں ہے کہ دین آسان ہے لیکن آسانی کے طریقے بتائے گئے ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہم اصل ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ امت ذمہ دار ہے یہ امت دین کو سنبھالے گی دین کی مدد کرے گی دین کے لیے راستہ بناوے گی یہ اس کی ذمہ داری ہے اللہ نے اس کے لیے صلاحیتیں بھی دی ہیں جان مال بھی دیا ہے طریقے بھی بتائے ہیں پھر مدد کے وعدے بھی کیے ہیں کیا کیے ہیں کہ مدد کے وعدے کیے ہیں کہ ہم دین کے کام میں تمہاری مددگار ہیں منالی صاحب فرماتے ہیں کہ دین کا کام کر کے اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ آدمی فاسق ہے اور آیت پڑھتے نف فمن کا نہ مومن کمن کا نہ کا دین کے کام میں کہ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے یہ وعدہ ہے تاکید کے ساتھ کہ ہم کے مددگاروں کی ضرور مدد کریں کبھی تاخیر سے ہوگی کبھی جلدی سے ہوگی میں نے کہا نہیں کہ خالی چھ مہینے کام کیا کچھ مہینے آزادی نے پیغام سنایا وہ سب لوگ داخل ہو گئے حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس لیے اللہ کی قدرت کا بھی یقین اس کی حکمت کا بھی یقین اور اپنی کمزوری کا اعتراف اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے ہمارا ایک ہتھیار دعا بھی ہے کیا ہے ہاں کہ اللہ سے دعا مانگو اللہ سے دعا مانگو اللہ اپنی قدرت ظاہر کرے گا تمہاری دعاؤں پر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا بلکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا تو اب کیا رہ گیا خود ہی فرمایا دعا مانگو میں قبول کروں گا لیکن کہ فرماتے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ دعا کہ ایک زمین ہے ایک کھیتی ہے وہ دعوت ہے کہ دعوت کی محنت جیسے کھیتی محنت ہوئی اب سب چیزیں آ جائیں گی پیداوار ایسے دعا دعوت دونوں ملیں گے کہ پھر دین کی ساری چیزیں خود بخود پیدا ہو جائے گی زندگیوں میں لوگ لے لیں گے اس کو ہاں فاسق توبہ کرے گا فاسق توبہ کرے گا دین کی محنت آنے کی وجہ سے اندر کوئی شیت پیدا ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے وہ جو پہلے سے پابند ہے وہ ترقی کرے گا اللہ کی طرف جی ہاں تو یہ ہے اس نے کہا کہ جو محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایتیں دیں گے تو جو جس لائن میں ہوگا اس راستے کی ہدایت اللہ اس کو دیں گے محنت کرنے کی وجہ سے سوجھ بوجھ پیدا ہوگی آپ اس کو سیکھنا پوچھنا ضروری ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے کیا طریقہ ہے اس کو علم کہتے ہیں علم و ذکر علم و ذکر اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس کے طریقے معلوم ہو جائیں اس کے اونچنی سے معلوم ہو جائے اس کی فضیلت فائدے معلوم ہو جائیں اور محرومی کے کیا اسباب ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں علم و ذکر سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہاں کہ اس کا علم لیا سیکھا اور اس پر عمل کیا کہ پھر اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے محنت اور اخلاص کے بقدر ان کو نوازیں گے اس لیے فرمایا اب شروع وام ملو ماں سرکم بشارت لو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دے گا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو قاعدے کی بات یہ بتائیے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے اوپر سے معاملہ صحیح ہے کہ نیچے کا معاملہ صحیح ہو جائے گا دشمنوں کو اللہ دوش بنائیں گے دشمنوں کو دشمن تھے رکاوٹ ڈالتے تھے کہ وہی دوست بجائیں گے امید دلائی یہ امید ہے کہ تمہارے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں جسے تمہاری دشمن ہو رہی ہے اللہ محبت پیدا کر دیں گے سُنا فتح مکہ کے بعد محبت پیدا ہو گئی عداوت ختم لوگ اس دین میں داخل ہو گئے اللہ نے وہ عداوت اٹھا دی محبت کے دروازے کھول دیے بس تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے اپنی قدرت سے کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ہمارے انعام صاحب کہتے ہیں کہ لگے رہو ایک جملہ تھا ان کا جب پرانوں کا جوڑ لگے رہو ہاں پھر نتیجہ نتیجہ اللہ لیا گا تو اس کے لیے تیار ہیں آپ حضرت اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کریں